لئیس نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو افطار کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو پچیس